حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مزابنہ اور حقول سے منع فرما رہے تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مزابنہ سے مراد کھجور پر لگے پھل کی خوش کھجور سے بے ہے اور حقول سے مراد زمین کو اس کی پیداوار کے متعین حصے کے عوض بٹائی پر دینا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو بتیس